خان صاحب بریلوی لگتے ہیں تیسرا فرق کذابیہ رشید احمد گنگوہی کے پیرو پہلے تو اس نے اپنے پیر طائفہ اسماعیل دہلوی کے اتباع سے اللہ عز و جل پر یہ یہ یہ افطرا افطرا باندھا افطرا باندھا کہ اس کا جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے اور میں نے اس کا یہ بیہودہ بکنا ایک مستقل کتاب میں رد کیا جس کا نام سبحان صبح انعیبی کا عقید بھی مقبوح رکھا اور میں نے یہ کتاب بسیغی رجسٹری اس کی طرف اس کے نام پر بھیجی اور وزیر ڈاک اس کے پاس سے رسید آ گئی جیسے گیارہ برس ہوئے اور مخالفین تین برس خبریں اڑاتے رہے کہ جواب لکھا جائے گا لکھا جائے گا چھاپا جائے گا چھپنے کو بھیج دیا اور اللہ عز و جل اس لیے نہ تھا کہ وہ دغا بازوں کے مکر کو راہ دکھاتا وہ تو نہ کھڑے ہو سکے نہ کسی سے مدد پانے کے قابل تھے اور اب کہ اللہ تعالی نے اس کی آنکھیں بھی اندھی کر دی آخری عمر میں نبین ہو گئے تھے آخری عمر میں نبین ہو گئے تھے تو اب جی احمد رضا کی ماشاءاللہ اللہ مہذب زبان ہے تو کہہ رہے اب کہ اللہ تعالی نے اس کی آنکھیں بھی اندھی کر دی جس کی ہے کہ آنکھیں پہلے سے پھوٹ چکی تھیں تو اب جواب کی امید کہاں اور کیا خاک کے نیچے سے مردہ جگڑنے آئے گا پھر تو ظلم و گمراہی میں اس کا یہاں تک بڑا کہ اپنے ایک فتویٰ میں جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بمبئی وغیرہ میں بارہا معارت کے چھپا صاف لکھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا تو اسے کفر بالائے طاق گمراہی درکنار فاسق بھی نہ کہو اس لیے کہ بہت سے امام ہی ایسا کہہ چکے ہیں جیسا اس نے کہا اور بس نہایت کار یہ ہے کہ اس نے تعویل میں خطا کی تو لا الہ الا اللہ اللہ عز و جل کے امکان کس ماننے کا برا انجام دے کر کیوں کر وقوع کس ماننے کی طرف کھینچ کر لے گیا جو ہی الہیہ الاحیہ و اعلیٰ چلی آئی ہے اگلوں سے یہی ہیں وہ جنہوں نے اللہ تعالی وہ جنہیں اللہ تعالی نے بہرا کیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں صفحہ نمبر ایک سو ایک سو تین خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالفعل جھوٹ بول سکتے ہیں اور اگر کوئی آدمی اس طرح کا نظریہ رکھے تو اس کو کافر بھی نہ کہو اور اس کی بات کی تعبیر کرو اس لیے کہ یہ بات پہلے بھی آئمہ کہہ چکے ہیں دوسرے مقام پر خان صاحب لکھتے ہیں خدارہ انصاف خدارہ انصاف جس نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں وقوع کس بیماری کا قائد نہیں ہوں یعنی وہ شخص اس کا قائد ہے کہ خدا بالفیل جھوٹا ہے جھوٹ بولا جھوٹ بولتا ہے اس کی نسبت یہ فتویٰ دینے والا اگرچہ اس نے تعویل آیات میں خطا کی مگر تاہم اس کو کافر یا بدعتی ضال کہنا نہیں چاہیے جس نے کہا کہ اس کو کوئی سخت کلمہ نہیں چاہیے کہنا چاہیے جس نے کہا کہ اس میں تکفیر علماء سلف کی لازم آتی ہے حنفی شافعی پر تعین و تجزیل نہیں کر سکتا یعنی خدا کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا بہت سے علماء صدف کا بھی مذہب تھا یہ اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کسی نے ہاتھ ناف سے اوپر باندھے کسی نے نیچے ایسا ہی اسے سمجھو کہ کسی نے خدا کو سچا کہا اور کسی نے اسے جھوٹا کہا لہذا ایسے کو تجزیل و تفسیق سے معمول کرنا چاہیے یعنی خدا کو جھوٹا کہے اسے گمراہ کیا معنی گنگار بھی نہ کہو گمراہ کیا معنی یعنی اس کو گمراہ تو نہ کہنے بلکہ گناہ گار بھی نہ کہو کیا جس نے یہ سب تو اس مقذب خدا کی نسبت بتایا بتایا اور یہی خود اپنی طرف سے باوصف اس بے معنی اقرار کے کہ قدرت عدل قسم مع امتناع البقو مسئلہ اتفاقیہ ہے صاف سری کہہ دیا کہ وقوع القس کے معنی درست ہو گئے آگے بریکٹ میں کہتے ہیں گویا خان صاحب کے نزدیک قدرت عدد قزب مع امتناع وقوع کے معنی صاف شریح وقوع قزب کے ہوتے ہیں یہ بات بریکٹ کی ہے یہ ہے خان صاحب کی فہم و انصاف سبجر یعنی یہ بات بالکل ٹھیک ہو گئی کہ خدا سے کسی واقع ہوا ہے کیا یہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے کیا جو ایسے کو مسلمان سمجھے خود ان مسلمان ہو سکتا ہے مسلمانوں خدا انصاف ایمان نام کاہے کا تھا تصدیقی الہی کا تصدیق کا سری مخالف کیا ہے تکذیب تکذیب کے کیا معنی ہے کسی کی طرف کذب منسوخ کرنا جب سراحت خدا کو کاذب کہہ کر بھی ایمانی باقی رہے تو خدا جانے ایمان کس جانور کا نام ہے خدا جانے مجوس و حنود و نصارہ و یہود کیوں کافر ہوئے ان میں تو کوئی صاف صاف اپنے معبود کو جھوٹا بھی نہیں بتاتا ہاں معبود برحق کی باتوں کو یوں نہیں مانتے کہ انہیں اس کی باتیں ہی نہیں جانتے یا تسلیم نہیں کرتے ایسا دنیا کے پردے پر کوئی کافر سا کافر بھی شاید نہ نکلے کہ خدا کو مانتا اس کے کلام کو اس کا کلام جانتا اور پھر بے دڑک کہتا ہو کہ اس نے جھوٹ کہا اس سے وقوع کس کے معنی درست ہو گئے خدا سے سمجھ میں گیا نہیں یہ اعتراض ہے حسین الحرمین صفحہ پندرہ اور سولہ پر اب بات پوری ہو گئی مسئلہ امکان قزب یہ بڑا مشہور ہے اور حضرت گنگوہی رحم اللہ پر سب سے بڑا الزام ان کا یہ ہے یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے بالفعل کذب اور ایک ہے بالقوہ کذب زب کی زب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جھوٹ بولے اور بالقوا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے یہ دو چیزیں الگ ہیں حضرت گنگوہی رحم اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر جھوٹ بولنا چاہیں تو اس پر ان کو قدرت حاصل ہے لیکن وہ ایسا کرتے نہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فرعون دو زخم جائے گا اور ہمیشہ رہے گا فرعون کہاں جائے گا دو زخم اور ہمیشہ رہے گا اگر اللہ اپنی محض رحمت سے فرعون کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنا چاہیں تو اس کو اس کی قدرت حاصل ہے صرف یہ مطلب ہے اس کا اس سے زیادہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں لیکن چونکہ اللہ نے تقدیر میں اس کا دو ہونا دکھا ہے اس لیے اللہ ایسا کرے گا نہیں نہ اللہ نے کیا نہ اللہ کرے گا اور نہ اللہ کرتا ہے لیکن بالقوہ بہر حال وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اس طرح کرے کر سکنا اور بات ہے اور کرنا اور بات ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی صرف اتنی سی بات تھی اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ وہ فرعون کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا عقیدہ ہے یا عاجز ہونے کا عقیدہ ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے اس لیے کہ اس کا فیصلہ اور اس کی تقدیر یہ ہے تو یہ جی، قادر مطلق ہونے کا عقیدہ ہوا یا عاجز ہونے کا جی قادر مطلق ہونے کا یہ کس کا عقیدہ ہوا قادر مطلق ہونے کا تو اللہ نے اپنی صفت قادر مطلق ذکر کی ہے یا عاجز ذکر کی ہے جی قادر مطلق صفت ذکر کی ہے نا کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوشاہ اللہ لہد نا سجمیاں اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے لہدا کم اجمعین اگر اس کی مشیت ہوتی تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا تو ابھی تو قرآن میں اللہ ہی فرمانا چاہتے ہیں کہ میں اگر یہ چاہتا تو میں اس پر قادر تھا یہ میں کر سکتا تھا لیکن یہ میں نے کیا نہیں کیوں نہیں کیا اس لیے کہ یہ میں نے تقدیر میں لکھا ہے یہ میری تقدیر کا مسئلہ ہے تو یہ چونکہ میں نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں ایسے نہیں کرتا تو اللہ کے قادر مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے مجرم کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے اور وہ چاہے جنتی آدمی کا مواخذہ کر کے اس کو دو میں ڈال دے یہ ان سب ساری چیزوں پر اس کو قدرت حاصل ہے یہی مطلب ہے امکان کی ضب کا اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کو جھوٹا بتلانا چاہتے ہیں اور اس ضمن میں وہ اللہ کی اس قدرت کا انکار کرے تو وہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت صفت قدرت کا منکر ہوا وہ خود اللہ کی صفات میں سے ایک صفت قدرت کا منکر ہوا تو قدرتی صفت قدرت کا قائد اگر قائد ہونے کی وجہ سے کافر ہے تو جو قدرت کی صفت جو قرآن سے ثابت ہے جو احادیث سے ثابت ہے جو ہمارے عقیدہ میں شامل ہے تو جو ایمان کا بنیادی حصہ ہے تو جو آدمی اس کا منکر ہوا وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے وہ کیسے پھر مسلمان رہ سکتے سیدھی ساری بات ہے یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے بالکل سمپل سی بات جب انسان وہ مقامات والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب انسان کو کسی انسان سے بے جاز زد اور نفرت ہوتی ہے تو اس کے سفید اور خوبصورت دانتوں میں اس کو لاکھوں کیڑے نظر آتے ہیں اور جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بدبودار اور پیلے دانتوں کو وہ سونے اور چاندی سے تشویح دیتا ہے جی خلاصہ سمجھ میں آ گیا چلو اب جواب سنو خان صاحب بردوی نے حضرت مولانا گنگوہی علیہ رحمہ پر یہ جو بے بنیاد الزام تھوپا ہے کہ معاذ اللہ تعالی وہ خدا کو جھوٹا کہتے ہیں اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا بالفعل جھوٹا ہے اس نے جھوٹ بولا جھوٹ بولتا ہے خالص بہتان سفید جھوٹ اور نرا افطرا ہے یعنی خان صاحب کی اس بار میں کوئی حقیقت اور صداقت نہیں اور اس الزام میں ایک رتی بھر بھی صداقت نہیں اور یہ سب کاروائی خان صاحب کی اپنے مریض سینہ کی اختراع ہے کیوں نہ ہو کہ ہم خود عالم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور متداول اور مستند فتح کے حوالے سے ہی عرض کر دیں تاکہ خان صاحب کے بہتان اور جھوٹ کی قالی بالکل کھل جائے اور کس و ناقص کو ان کی دغا بازی کا علم ہو سکے حضرت مولانا گنگوہی علیہ رحمہ امکان کذب کے سلسلے میں ایک استفتا کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں بار مسنون مصنون کے آپ نے امکان کی جب کو استفسار فرمایا ہے مکرمہ امکان کی جب بئی معنی کہ جو کچھ حق تعالی نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے مگر وہ اختیار خود اس کو نہ کرے گا یہ عقیدہ بندہ ہے یعنی جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اگر اللہ اس کے مخالف کرنا چاہے اس پر اس کو قدرت حاصل ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا یہ عقیدہ بندہ کے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یہ کس کا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے اور اس عقیدہ پر قرآن شریف اور احادیث سیاہ شاہد ہیں اور علماء امت کا بھی یہی عقیدہ ہے مثلا فرعون پر ادخال نار کی وعید آئی ہے کہ وہ دو زخم جائے گا مگر ادخاد جنت فرعون پر بھی قادر ہے اگر اللہ فرعون کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو اس کی اس کو قدرت حاصل ہے اگرچہ ہرگز جنت اس کو نہ دے گا یعنی جنت میں اس کو نہیں نہیں بھیجے گا اور یہی مسئلہ مبحوثان اس وقت میں ہے بندہ کے جملہ احباب یہی کہتے ہیں اس کو اعداد نے دوسری طرح پر بیان کیا ہوگا اس قدرت اور عدمی عقاع کو امکان ذاتی اور ممتنع بالغیر سے تعبیر کرتے ہیں فقط وسلام رشید احمد وفی ہو فتح و رشیدیہ جلد نمبر ایک صفحہ گیارہ اور بارہ جید برقی پریس دہلی مسئلہ امکان جب سے متعلق اس عبارت سے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ کے عقیدہ و مسئلہ پر خاصی روشنی پڑتی ہے اور دوسرے مقام پر اسی مضمون کے ایک استفتا کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں استفتا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ذات باری تعلیٰ عز اسمہ موصوف بے صفت کی ذب ہے یا نہیں اور خدا تعالی جھوٹ بولتا ہے یا نہیں اور جو شخص خدا تعالی کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے اس میں تو کچھ بچا ہی نہیں یہ سوال ہے جواب میں وہ کہتے ہیں ذات پاک حق تعلیٰ جل جلال کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بے صفت کی ضب کیا جاوے معاذ اللہ تعالی اس کے کلام میں ہرگز ہرگز شائبہ کی جب شائبہ جب کا نہیں قال اللہ ومن و من و مین اللہ قیدہ جو شخص حق تعالی کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے وہ ہرگز مومن نہیں ہے وہ قطع کافر ہے ملعون ہے اور مخالف قرآن اور حدیث اور اجماع امت کا ہے وہ ہرگز مومن نہیں الله اللہ يقول الظالمون علوا کبیرہ البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان سب کا ہے خدا تعالی نے مثل فرعون و حامان و ابی لہب کو جہنمی جہنبی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے وہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کرے گا مگر وہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ اس کو جنت دے دے ہوئے عاجز نہیں ہو گیا قادر ہے اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہ کرے گا قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس سے اجمعین اس آیت سے واضح ہے کہ اگر خدا تعالی چاہتا سب کو مومن کر دیتا مگر جو فرما چکا ہے اس کے خلاف نہ کرے گا اور یہ سب اختیار سے ہے استرار سے نہیں وہ فاعل مختار فعال لما یرید ہے یہ عقیدہ تمام علماء امت کا ہے چنانچہ بیزابی میں تخت فانهم قول تعلیٰ لکھا ہے کہ غفران شر کا مقتض وعید کا ہے ورنہ کوئی امتناع ذاتی نہیں ہے یعنی کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی شر کو جو معاف نہیں کرے گا تو یہ کیوں ہے یہ وعید کے طور پر ہے ورنہ ذاتی طور پر کوئی معنی موجود نہیں ذاتی طور پر اگر اللہ معاف کرنا چاہے وہ اس پر قادر ہے لیکن وہ کرے گا نہیں اس لیے کہ یہی وعید اور یہی عذاب اس نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اور یہ ہے عبارت اس کی وعدم و غفران شرک مختصر واعید فلاح ہی لے جاتی ہی اللہ عالم بے ثواب کتبہ الاخر رشید احمد گنگوہی عفیان فتح رشیدیہ جن نمبر ایک صفحہ اٹھارہ اسی فتح رشیدیہ میں حضرت مولانا حاجی اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علی کا اسی مسئلہ کے بارے میں ایک جواب درج ہے جس کے الفاظ یہ ہیں جواب واضح ہو کہ امکان کسب کے جو معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ وہ تو بل اتفاق مردود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقوع کذب کا قائل ہونا باطل ہے اور خلاف ہے نسری و من اللہ حدیثہ و ان اللہ فرمیات وغیرہ آیات کے وہ ذات پاک مقدس ہے شائب نقص کذب وغیرہ سے رہا خلاف علماء کا جو دربار وقوع وعدم وقوع خلاف وعید ہے جس کو صاحب براہی نے قاتعانی تحریر کیا ہے وہ دراصل کذب نہیں صورت کذب ہے اس کی تحقیق میں طول ہے الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کزب قدرت پر باری تعالی ہے یعنی اللہ تعالی نے جو وعد وعید فرمایا ہے اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے اگرچہ وقوع اس کا نہ ہو امکان کو وقوع لازم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بزاد ہو اور کسی وجہ خار جسے اس کو استحادہ لاحق ہوا ہو چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں پس مذہبی جمیع محققین اہل اسلام و صوفیہ کرام و علماء نظام کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرتی باری تعالی ہے پر جو شبہات آپ نے وقوعی کسی پر متفر کیے تھے وہ مندفی ہو گئے کیونکہ وقوع کا کوئی قائل نہیں جی مسئلہ دقیق ہے عوام کے سامنے بیان کرنے کا نہیں اس کی حقیقت کے ادراک سے اکثر ابنائی زمان قاصر ہیں آیات و احادیثی کثیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے آگے قرآن و حدیث کی ایک ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے فتح و رشیدیہ جد نمبر ایک سفر بیس یعنی عجیب بات ہے کہ مولانا گمگو ہی تو اس مسئلے کی وجہ سے کافر ہو گئے اور قاضی بیزابی اور مولانا حاجی دبداسا مکی پکے ٹکے مسلمان ہیں اچھا پہلی دونوں عبارتیں قرب ارشاد حضرت گنگوہی رحم اللہ کی اپنی ہیں ان کا ایک ایک حرف پڑھیں اور خان صاحب بریدوی کی دقیقہ سمجھی اور نقطہ رسی کی داد دیں کہ مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ کا کیا عقیدہ اور مسلک ہے حضرت گنگوہی نے فرمایا اور خان صاحب نے ادرائے تعصب و ہردرمی کیا سمجھا ہے عبارتیں بالکل روشن ہیں ہمیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور تیسری عبارت مولانا گنگوہی کے پیر و مرشد حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو اپنے مفہوم اور مدلول کے لحاظ سے بالکل واضح صاف اور بےغبار ہے اتنی تشریحات کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کوئی کوڑ مغز یا ضدی یہ کہے کہ مولانا گنگوہی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بالفعل جھوٹا کہتے ہیں اور اس سے بخوبی کذب کے قائل ہیں تو یہ سراسر باطل اور یقیناً مردود ہے اور خود مولانا گنگوہی علیہ الرحمٰ ایسے شخص کو قطان کافی اور ملعون قرار دیتے ہیں جیسا کہ ان کی عبارت سے یہ واضح ہے لیکن بہ ہمیں خان صاحب بریدی اور ان کے اطباع و اجنب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ تعالی اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں العیاض باللہ حالانکہ ان کا دامن بالکل اس بہتان عظیم سے پاک اور صاف ہے راہا خان صاحب کا یہ الزام کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا مہری دستخطی فتویٰ بمبئی وغیرہ سے تباہ ہوا ہے اور اس میں انہوں نے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل جھوٹا کہا ہے تو جی بی خان صاحب کا ایک خالص جھوٹا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے چنانچہ مسد امکان قسم کے سلسلے میں حضرت گنگوہی علیہ علی پر اس اتحام کے بارے میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور یہ جو اور یہ جو بریلوی کہتا ہے یعنی خان صاحب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کے پاس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے فتویٰ کا فوٹو ہے اس میں ایسا لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا قدیش روپر بہتان باندھنے کو یہ جال یعنی جال سازی ہے جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ دیا ہے اور ایسے جھوٹ اور جال یعنی جال سازی اسے آسان ہے کیونکہ اس میں وہ استادوں کا استاد ہے اور زمانہ کے لوگ اس کے چیلے کیونکہ تحریف و تدویز و دج و مکر کی اس کو عادت اکثر مہریں بنا لیتا ہے پہ آگے لکھا ہے مسیح قادیانی سے کچھ کم نہیں اس لیے کہ وہ رسادت کا کھلم کھلا مدعی تھا اور یہ مجددیت کو چھپائے ہوئے ہے علماء امت کو کافر کہتا رہتا ہے جس طرح محمد بن عبد الوہاب کے وہابی چیلے امت کی تکفیر کیا کرتے تھے خدا اس کو بھی ان کی طرح رسوا کرے المحنت المفنت صفحہ نمبر سینتیس خود خود خان صاحب رویت ہلال کے سلسلے میں خط کے نامعتبر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں تمام کتابوں میں تشریح ہے الخط تو یش الخط الخط لا يعمل به ملفوظات حصعید صفحہ نمبر پچاس یعنی صرف خط اور فتویٰ لیٹر کی صورت میں متبر معتبر نہیں ہوتا تو خود اپنی عبارت یہ دیکھتے ہیں رویت ہلاس کے بارے میں اور کسی کو کافر بنانے کے بارے میں وہ معتبر ہو بھی جاتا ہے جب رویت ہلاف جیسی معمولی باتوں میں خط کا اعتبار نہیں تو پھر تکویر جیسے اہم معاملے میں کیا وقت ہو سکتی ہے اور وہ بھی جہادی کے کے فرشتوں کو بھی اس کا عزم نہ ہو غرض خان صاحب بریزی اور ان کے اطبار نے قطب عالم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بئی وجہ کافر کہا اور بنایا ہے کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہتے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ اللہ ضب اللہ تعالیٰ بالکل بالفید جھوٹ بولتا ہے اور اس سے کسب واقع ہوا ہے ایک خالص بہتان ہے اور نیرا جھوٹ ہے مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا وہی عقیدہ ہے جو تمام سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس مسئلے کی سیر حاصل بحث راقم کی کتاب تنقیدی متین بر تفسیر نعیم الدین تبادوں میں ملاحظہ فرما یہ جی ہو گیا مسئلہ امکان کزب کا اب آگے حضرت سہارنپوری کا نمبر ہے پھر شاعر حضرت تھانوی کا نمبر آئے گا